اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وہی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے لہذا میری عبادت کرو